ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی علیہ وسلم ہمارے یعنی ازواج متحرات کے زیر استعمال کپڑوں میں یا ہمارے لحافوں میں نماز نہ پڑھا کرتے تھے عبید اللہ نے کہا کہ شعورنا او لحفنا کے الفاظ میں میرے والد کو شک ہوا ہے اس لیے لفظ آؤ سے روایت کیا ہے سننے داود حدیث نمبر 645